بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مغفرہ حصہ دوم تصنیف امیر المجاہدین حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حفظ اللہ تعالی توحید دعا امید اور استغفار حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا کہ میں بخش دوں گا میں تمہاری کوتاہیوں اور گناہوں کے باوجود تمہاری مغفرت کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کتنے بڑے گناہ گار کو بخش رہا ہوں آئے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ بادلوں تک بھی پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے مغفرت مانگے تو بھی میں تیری مغفرت کروں گا اور کسی کی مغفرت کرتے ہوئے مجھے کوئی پرواہ نہیں اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آ جائے لیکن تیری ملاقات مجھ سے اس حال میں ہو کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو یاد رکھ میں تمہیں میں زمین بھر مغفرت لے کر آ جاؤں گا اس روایت میں چار چیزوں کو مغفرت کا ذریعہ فرمایا گیا نمبر ایک دعا نمبر دو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا نمبر تین استغفار کرنا نمبر چار عقیدہ توحید پر مضبوط قائم رہ کر ہر طرح کے شرک سے بچنا عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی یبن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره